حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من صلاة لا تنفع اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی نماز سے جو فائدہ نہ دے اور ایک دوسری دعا بھی ذکر کی سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو انچاس